وحی تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر بیس صفحہ نمبر بیس نیچے سے تیسری لائن پارہ نمبر ایک روکو نمبر بارہ سورت الباقرہ آواز آیت نمبر ایک سو دو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما إلا على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بغارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يغرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن استواه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کی خواصتوں شرارتوں اور شناعتوں میں سے ایک بات یہ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو تو پیچھے ڈالا اور اس کی بجائے انہوں نے اختیار کیا کس چیز کو جادو کو اختیار کیا یعنی ہر غلط کام وہ اختیار کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے ایک بہانہ یہ پیش کیا کہ نبی علیہ السلام پر وہی کی وجہ لاتے تھے اسے ہم قبول نہیں کرتے پھر بھی ان کی اپنی کتاب میں نبی علیہ سات وسلام کے تشریف لانے کی خبر موجود ہے اپنی کتاب کی بات مانو پہلے دعویٰ یہ کہ ہم تورات کو مانیں گے اور کسی چیز کو نہیں مانیں گے جب یہ کہا گیا کہ تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی تشریف لانے کی خبر موجود ہے تو لہذا تورات کی بات مان لو کہا کہ نہیں اب تورات کا بھی انکار فرمایا پھر اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کس چیز کو انہوں نے اختیار کیا انہوں نے جادو کو کو کو شیطانی شیطانی عمل علم اختیار کیا تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ نبی جین علیہ سات السلام کے دور میں جادو کا عمل زیادہ تھا کیونکہ جنات اور انسان آپس میں مل جل کے رہتے تھے تو اس کی وجہ سے یہ شیطانی علم جنات پر جس کا زیادہ تر انحصار ہے یہ انسانوں کے اندر مقبول ہوا فرمایا کہ باؤ اور انہوں نے پیروی کی ما اس کی جو تتلو شیاطین پڑھتے تھے شیاطین اعلیٰ ملکی سلیمان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں اب فرمایا کہ ایک ان کی شرارت یہ کہ جادو کو اختیار کیا پھر ان کی شرارت یہ کہ انہوں نے اس جادو کی نسبت کی سلیمان علیہ السلام سے فرمایا سلیمان علیہ السلام سے نسبت نہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے نسبت ہے کہ سلیمان علیہ نبی علیہ سات السلام کے زمانے میں شیاتی جنات اور انسانوں میں اختلاط تھا اس اختلاط کی وجہ سے جادو کا مٹ پھیلا لیکن انہوں نے اپنی بات کو جائز ثابت کرنے کے لیے جادو کی نسبت ہی سلیمان علیہ السلام سے کر دی تو یہاں اللہ تعالی نے اس کی تردید فرمائی کہ جادو تو کفر ہے اور اللہ کے نبی تو گناہ سے بھی پاک ہیں یہ کہ وہ کفر کو اختیار کرے اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے یہ کہ اعلان نبوت کے بعد وہ کفر کریں میں وما کا فر سلیمان ہوں نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے شیاتی نہ یاتری ہوں اور لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جاتے قابل غور ذکر آ رہا تھا جادو کا نسبت کی گئی سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جادو کا بیان فرما رہے ہیں تو جادو کا بیان فرماتے آخر میں اللہ فرما دیتے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن اللہ نے درمیان میں ذکر فرما دیا اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کو اپنے کسی نبی علیہ السلاط والسلام اور اپنے نیک بندے کی برائی قطع برداشت کہ اللہ نے بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلاط والسلام کی صفائی یہاں بیان فرما دی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ایک بات قابل اور دوسری بات یہاں الفاظ میں آپ دیکھیں وما کافر سلیمان ولاکن شیاطین فرو یہاں دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا نام بعد میں ہے کفر کا لفظ پہلے بیان وما اس کی نفی پہلے فرمایا اور وہاں دیکھیں ولاکن شیاطین کا کہ شیاطین پہلے ہیں کافر ہے اس میں ایک باریک اشارہ وما کافر سلیمان کہ اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے کفر سلیمان علیہ السلام کی طرف جا ہی نہیں سکتا تھا ان کا ارادہ ہونا تو دور کی بات ہے کفر کا رخ بھی سلیمان علیہ السلام کی طرف نہیں ہو سکتا تھا اور یہاں آپ دیکھیں کہ شیاطین پہلے ہیں کافر و بعد میں ہے کہ شیاطین نے جان بوجھ کے اختیار کیا ہے کفر کو شیاطین بڑھے ہیں کفر کی طرف سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام کفر کی طرف جائیں یہ تو ناممکن ہے کفر بھی ان کی طرف نہیں گیا سمجھتا ہے کہ اللہ کا نبی گناہ کو قبول نہیں کرتا تو کفر کو قبول کہاں کرے گا تو یہاں اللہ تبار نے فرمایا کہ شیاطین نے دانستہ ارادتا کفر کو اختیار کیا اور کفر کی جو صورت یہاں بیان فرمائی وہ کیا کہ جو ناصر ناسفک کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو تو سحر جادو جادو کے بارے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ وہ منفی اثرات کہ جس کے اسباب معلوم نہ ہوں ظاہر نہ ہوں اس کو جادو کہتے ہیں جادو معجزے میں فرق کیا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جادو کے اسباب ہوتے ہیں معجزے کے اسباب نہیں ہوتے بنیادی فرق کہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے اور اللہ کی قدرت اسباب کے تابع نہیں اسباب کی پابندی اور جادو کرنے والے جادوگر اسباب کے محتاج ہیں تو بنیادی فرق یہ ہے کہ سحر جادو کے اندر اسباب ہوتے ہیں لیکن مخفی ہوتے ہیں ظاہر نہیں ہوتے اور معاوضے کے اندر اسباب نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے جو معاملہ فرماتے ہیں وہ معجزہ ہے یہ اللہ کی قدرت کا حصہ ہے اب ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ جادو ہے یا معجزہ ہے ہمیں پہچان ہوگی اس میں سب سے پہلی بات کہ <clears throat> جو جادوگر ہوگا وہ دنیا کی طلب رکھتا ہوگا اور جو نبوت ہے معجزہ ہے وہ خالی ہدایت کا ذریعہ ایک بات کی دوسری بات یہ پہلی بنیادی بات تو یہ ذہن نشین فرما فرما لیجیے کہ جادوگر تو آج بھی موجود ہے لیکن معاوضے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ نیا نبی دنیا میں آنا نہیں یہاں تک کہ ہمارے شیخ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مذاق میں بھی کسی مدعی نبوت سے معجزہ مانگ لے یا دلیل مانگ لے اور میں وہ بھی کافر ہو جائے گا کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قطعی اور یقینی بات ہے جب قطعی اور یقینی بات ہے تو آپ نے مذاق میں بھی اگر کوئی بات کہہ دی تو یقین کفر ہو جائے گا ابو جعفر منصور دوسرا عباسی خلیفہ ہے اس کے دربار میں ایک بہروپیا ہمارے بچپن میں بھی بہروپیا ہم بیٹھے ہوتے تو آ کے کہتے جی کاغذ دکھائیں دکھائیں فلاں تو سمجھتے تھے دکاندار بھی سمجھتے تھے کہ یہ بہروپیا ہے وہ بھی سمجھتا ایک دو جملے ایسے مذاق کے استعمال کرتے تھے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جاتا بہرحال کچھ نہ کچھ اس کو دے کے رخصت کر دیا جاتا تھا تو یہ بہروپیہ بہرو روپ کا بدلنا تو بحروپیہ روپ کو بدلنے والا لیکن آج کل وہ بحروپیہ جو ہے نظر نہیں آتے کیوں اس لیے کہ جو سیاستدانوں نے اس پیشے کو اختیار کر لیا تو اب اس لیے بحروپیوں کی ضرورت نہیں تو ابو جعفر منصور دوسرے عباسی خلیفہ کے دربار میں ایک بحروپیہ آیا اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اب پتا اس کو بھی ہے کہ میں بیروپیہ ہوں اور معلوم دربار والوں کو بھی ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے اس نے کہا کہ آپ پانی کا لگن منگوائیں میں کچھ کنکریاں دیتا ہوں آپ اس کو پانی میں ڈالیں تو یہ کنکریاں پانی میں تحلیل ہو جائیں اب ظاہر ہے کہ پتھر تو تحلیل نہیں ہوتا ابو جعفر منصور نے لگن پانی کا منگوایا اس نے کنکریاں نکالی اپنی جیب سے یا اپنے تھیلے سے ابو جعفر منصور کے ہاتھ میں رکھ دی ابو جعفر منصور نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا تو باقی کنکریاں اس نے اپنے درباریوں میں دائیں طرف والے درباری کو کنکریاں دے دی اس نے بھی اس کو اچھی طرح سے پڑکھا اس نے ساتھ والے کو دی اس نے ساتھ والے کو دی اس طرح سے بائیں طرف والے درباری ہر درباری نے اپنے ہاتھ سے اچھی طرح سے جانچ لیا کہ یہ کنکری ہے پتھر اس کے بعد جو آخری <clears throat> درباری تھا اس نے اس بہروبیہ کے ہاتھ میں وہ کنکڑ دے دی بہروبیہ نے وہ کنکڑ ڈالے پانی میں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کنکڑے پانی میں تحریر گئی ابو جعفر منصور نے کہا کہ دیکھو اب ہم تجھے اپنی طرف سے کنکریاں دیتے ہیں تو اس کو ڈال اب وہ دیکھتے ہیں کہ تحریر ہوتی ہیں کہ نہیں اس نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں خلیفہ معظم کہ میں موسا علیہ سات والسلام کے برابر کا نبی نہیں اور آپ فرون کے مقابلے کے بادشاہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا پھینکا اور اجدہ بنا پھر نہیں کہا کہ میں اپنی لاٹھی دیتا ہوں اس کو ڈال کے کے آسا بنا بس دربار میں کہا لگا بادشاہ نے انعام دے کے اس کو رخصت کیا ہمارے شیخ حضرت امام یادم رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے حضرت تک یہ بات پہنچی فرمایا کہ وہ جابر منصور بھی اور دربار والے سارے کلمہ دوبارہ پڑھیں نکاح بھی دوبارہ کریں کہ نبی علیہ السلام والسلام کا خاتم النبیین ہونا حتمی ہے اگر ان کے بعد کوئی اگر مذاق میں بھی دعویٰ کرے گا تو ایمان باقی نہیں رہے گا تو لہذا یہ قطعی اور یقینی چیز ہے اب معجزے کا مسئلہ نہیں کیوں کرامت کا معاملہ تو ہے معجزہ کا مسئلہ نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے بحث نبی کے آنا نہیں اس لیے معجزہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اس پہچان کی ضرورت نہیں لیکن ایک بنیادی بات جو ہے عرض کی جا رہی ہے کہ فرق کیا ہے سحر اور معیزے میں سحر اور معیزے کا فرق یہ ہے کہ سحر کے مخفی اسباب ہوتے ہیں معجزے کے اسباب نے اس کا سبب اللہ کی قدرت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سحر والا ہوگا جادو والا ہوگا اس کے اندر دنیا کی طلب ہوگی اور پاکیزگی کی کیفیت نہیں ہوگی اور جس کی نسبت معاوضے کے ساتھ ہے وہ دنیا پرست نہیں ہوگا پھر یہ کہ پاکیزہ سیرت کا اور پاکیزہ کردار کا انسان ہوگا تیسری بات شہر میں ناپاک اشیاء کا استعمال ہوتا ہے معاوضے میں ناپاک اشیاء کا استعمال نہیں ہوتا پھر یہ کہ اگر جادوگر دعوی نبوت کے ساتھ معجزہ دکھائے گا کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر عجیب و غریب کام دکھاتے ہیں وہ کام وہ کر ہی نہیں سکتا جیسا کہ اس کے بارے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر کہا کہ کوئی معجزہ تو اس نے کہا کہ میں تھوک ڈالوں گا اس پانی میں اور یہ پانی میٹھا ہو جائے گا پانی کڑوا تھا کنویں کا لوگوں نے وہ پانی نکال کے علیحدہ رکھ دیا اس نے اس میں تھوکا تو اتنا کڑوا ہو گیا کہ کوئی جانور بھی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا تو لہذا اگر معجزے کا دعویٰ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو واضح طور پر ناکام فرما دیتے ہیں اس کی ناکامی ظاہر ہو جاتی ہے اگر نبوت کا دعویٰ نہ ہو تو پھر یہ جادو کا عمل چلتا ہے اس میں لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جادو ہے اور یہ کوئی کرم نہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو یہ سیر سکھاتے تھے اب یہ جادو جو ہے اس کے اندر قباہتیں کیا ہیں اگر کلمات اس میں کفری اور شرکیاں ہوں تو یہ کفری اگر کلمات کفری و شرکیہ نہ ہوں کلمات درست ہوں مقصد غلط ہو کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو جرمیاتی تو لہذا اس سے اجتناب ہر لحاظ سے ضروری ہے تو ہمیں کہ وما انزلہ اللمل اور جو اتارا گیا الملا دو فرشتوں پر بی بابلا بابل میں یہ عراق کا شہر ہے نمرود کا دارالحکومت تھا ہاروت و اماروت ہاروت ماروت پر یہ دو فرشتے ملکیں یہ دو فرشتے ہاروت ماروت یہاں دو مفہوم لیے گئے ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کی پہچان کے لیے یہ دو فرشتے نازل فرمائے اور ان دو فرشتوں نے لوگوں کو بتلایا کہ یہ جادو ہے اور جادو اور معجزے کی پہچان کیے ہیں انبیاء کرام علیہ و والسلام کا علم خالصتاً اللہ کا عطا کردہ علم ہے لوگوں میں جادو کی پہچان ہو جائے تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ فرشتے اترے تو ان کو اللہ تعالی نے جادو کا علم عطا کیا اور یہ لوگوں کو جادو کا علم لوگ ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ آپ اس کو منفی مقصد کے لیے استعمال نہ کریں ایک مفہوم لیا لیے لیکن بظاہر الفاظ سے بھی اس کی نفی ہو رہی ہے حضرات مفسرین کی کثیر تعداد نے اس کو اختیار فرمایا ہے تو یہ بات پیاش کی گئی تھی وضاحت کے طور پر کہ اللہ کے نبی بھی وضاحت فرما سکتے تھے لیکن اللہ کے نبی غلط علم اللہ کو عطا نہیں فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو اور صحیح علم فرق کے لیے ان فرشتوں کو نازل فرمایا یہ دونوں صورتیں لوگوں کو بتاتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جادو ہے اور یہ جو ہے یہ صحیح علم تو اس لیے ان کو جادو کے ساتھ اتارا گیا لیکن یہاں الفاظ وہ ہیں کہ جو اس کی تائید نہیں کر رہے تو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح علم عطا فرمایا لیکن یہ علم عملیات کا علم تھا انبیاء کرام علیہ السلام تو تشریف لائے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی تعلیم کے لیے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اتارا ہے اور ان کو جو علم دیا ہے وہ علم عملیات کا علم تھا عملیات کا علم تھا اور ان کو اس بات کی تعلیم تھی کہ یہ عملیات کا علم ہے اور لوگ ان سے سیکھنا چاہتے تھے تو انہیں بتاتے تھے کہ دیکھو کہ اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا جیسے آج بھی قرآن آیات ہیں آپس میں تفریق ڈالنے کے لیے یہ آیت آپ پڑھیں تو آپس میں تفریق پیدا ہو دو آدمی ہیں اور دین کی مخالفت کے اندر آپس میں متحد ہیں ان کے درمیان تفریق کر کرنا یہ مستحسن ہے گناہ نہیں ضرورت ہے بلکہ نیکی ہے کہ ان کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے غیر محرم لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں ان کے درمیان تفریق کرنا نیکی ہے گناہ نہیں اسی طریقے سے اور بھی بہت سے کام ہیں لیکن میاں بیوی نکاح ہے اب ان کے درمیان اگر جدائی پیدا کریں گے تو یہ گناہ ہے ایک آدمی ہے کاروبار نہیں چل رہا تو وہ کوئی عمل اختیار کرتا ہے تاکہ کاروبار چلے اور برکت ہو تو یہ نہیں حرام کاروبار ہے اس کو چلانے کے لیے عمل کر رہا ہے تو یہ گناہ ہے تو عملیات کے اندر دو پہلو موجود ہیں اچھائی کا پہلو بھی موجود ہے برئی کا پہلو بھی موجود ہے تو یہاں جو دوسرا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عملیات کا علم دیا تھا اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ عمل اچھے کام کے لیے کرنا برے کام کے لیے نہ کرنا لیکن جو لوگ سیکھتے تھے تو ان کو غلط مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے تو یہ گناہ یہ غلطی استعمال والوں کی ہے بتلانے والوں کی ہے دور حاضر کے اندر فلسفیانہ نظریات ادیان باطلہ اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں معلومات کے لیے آتا ہے حضرت فلاں فلاں کے نظریات کیا ہیں یہ نظریات بتلائے جاتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ان کا رد ہو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اگر وہ ان سے متاثر ہو کر ان کو اختیار کر لے تو یہاں دونوں سوچتے ہیں بچنا بھی اختیار کرنا بھی تو اگر بچے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے اختیار کرے گا تو مجرم ہوگا اگر بچنے کے لیے اس کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو بچانے کے لیے اس کو بیان کرتا ہے تو گناہ نہیں تو یہ اس کے لیے ہے تو مقصد کے لحاظ سے فرق پیدا ہوتا ہے تو ان کو جو فرشتوں کو علم دیا گیا وہ علم اسی قسم کا علم تھا کہ اس کو استعمال صحیح طور پہ کرنا اب پہلی بات یہ ہے کہ کفریہ اور شرکیہ کلمات ہیں تو قطع نجائز ہے دوسری بات یہ ہے کہ کلمات کفری اور شرکیہ نہیں کلمات صحیح ہیں مقصد غلط ہے تو جرم عظیم اور پھر یہ کہ اگر مقصد غلط نہیں مقصد صحیح ہے تو ان کلمات کو استعمال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس علم کے ساتھ بھیجا اور جو یہ کہانی بیان کی جاتی کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے نازل ہوئے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ کی یہ انسان جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں گناہوں اور نافرمانیوں میں چل رہا ہے اگر ہم ہوتے تو نافرمانی نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہوں دو فرشتے منتخب کر انہوں نے ہاروت و معروف کو منتخب کیا اب ہاروت و معروف کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں زمین پر بھیجا جب بھیجا تو ان کے اندر وہ جذبہ جو انسان کے اندر خواہش کا جذبہ ہے جو انسان کے اندر نفرت اور محبت کا جذبہ ہے اللہ نے ان میں منتقل کیا جب یہ آئے تو اپنی حفاظت نہ کر سکے لہذا اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے کہ آخرت کا عذاب یا دنیا کا عذاب کا نہیں ہے اللہ آخرت کا عذاب نہیں دنیا کا عذاب تو اللہ نے ایک کنویں ان کو الٹا لٹکا دیا قیامت تک یہ لٹکے رہیں گے اب یہ روایات روایات اسرائیلی ہیں اور اس کے اندر کتنی کباہتیں ہیں سوچتے جائیں کباہتیں سامنے آتی چلی جاتی یہاں تو انسان کے لیے جواز ہے کہ اللہ تیرے فرشتے جو معصوم مخلوق ہیں ان کو بھی تو نے ہمارے جذبے کے ساتھ یہاں بھیجا وہ نہیں بائی سکے تو اگر ہم نہیں بائی سکے تو ہمارا کیا جرم یہ تو راستہ دکھانا ہے تو یہ اسرائیلی روایات ہیں اس طرح سے باتیں گھری ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا پھر انہوں نے یہ غلط کام کیے اور غلط کام بھی کیا کہ عشق کیا پھر عشق کے ساتھ جائے پھر زنا بھی کیا پھر شراب شراب پی شراب پی کے قتل بھی کیا ذنا بھی اللہ حفاظت فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں دو چیزیں مراد ہیں ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں کو جادو کا علم دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ یہ جادو ہے اور یہ سکی علم ہے اس کی پہچان کے لیے اللہ نے دیا اور دوسرا جو مفہوم زیادہ واضح ہے الفاظ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عملیات کا علم تاکہ جادو کے عمل سے یہ لوگ بچ جائیں صحیح عمل اختیار کریں اور نیت اپنی صحیح رکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ وا وما انجلا وا ہے اور اس واؤ کو واؤ عاطفہ کہتے ہیں اور واؤ عاطفہ ہوتا ہے پہلی چیز سے جدائی کی چیز کو بیان کرنے کے لیے لڑکا آیا اور اس کا والد آیا اب یہاں اور فرق بیان کر رہا ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ اس کا والد ہے اس سے علیحدہ چیز ہے تو واؤ اس کو واؤ عاطفہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ٹوپی اور رومال ٹوپی علیحدہ چیز ہے رومال علیحدہ چیز ہے تو یہ واؤ اس کو واؤ عاطفہ کہتے ہیں کہ ایک علم یہ تھا جو ان لوگوں نے اختیار کیا جادو کا علم ایک دوسرا علم تھا جو ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے نازل فرمایا تو لفظ واو بتا رہا ہے کہ یہ علم اس سے مختلف علم وہ غلط علم ہے اب یہ صحیح علم ہے اس کا استعمال اس کو غلط کرے گا علم بذات خود غلط نہیں وما اور جو ان ضلع اتارا گیا علی کی دو فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو اتاریں وہ چیز غلط ہو سکتی ہے وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی یہاں اتارنے کی نسبت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو ان دو فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارنے کی نسبت کی ہے نعمتوں کے بارے میں یہ کہ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم سواتکم وریشا کہ ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس اب لباس اتارا نہیں گیا لباس نہیں اتارا گیا لباس بنانے کا طریقہ اللہ نے انسان کے ذہن میں اتارا اب یہ لباس اچھی چیز ہے اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف سے اسی دن اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا اب لوہا آسمان سے نہیں اترتا لوہا زمین سے نکلتا لیکن اس لوہے کو زمین میں منتقل کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس لوہے کا صحیح استعمال اس کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی اللہ نے عطا فرمائی تو یہاں فرمایا وہ ماں انجیرا اور وہ جو اتارا گیا جب چیز اتاری گئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ صحیح ہوگی غلط نہیں ہوگی استعمال غلط ہوگا لوہا آپ اس سے کلاشن رو کلاشن کو بنا لیں جہاد کے لیے استعمال کریں تو بہتر ہے اگر ڈاکے کے لیے استعمال کریں تو غلط ہے تو یہ نعمت اللہ نے اتارا تو یہ ان ضلع کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے تو ہمایا کہ عالم مالا کئی نہیں دو فرشتوں پر ہار میں بابل بابل میں ہاروت اور ماروت کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے ہیں اور فرشتے گناہوں سے معصوم اور جادو سراپا گناہ ہے وما یو اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو بھی حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنة یقینا یقیناً ہم فتنہ ہیں آزمائش ہیں فلا تکفر پس تو کفر مت کر اب وہ سکھا رہے ہیں جو چیز سکھا رہے ہیں اگر وہ کفر ہے تو کیا یہ کہنے سے کہ تم اس کو اختیار نہ کرنا کفر نہ کرنا کفر سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو کفر اختیار نہ کرنا کیا یہ ممکنات میں سے سکھا تو کفر ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم کفر اختیار نہ کرو تو اس سے بھی اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ جو چیز سکھا رہے ہیں وہ کفر نہیں ہے اس کا استعمال اس کو کفر بنائے گا اب یہاں ایک اور بات بھی قابل غور انما نہنو فتنا تم یقیناً ہم آزمائش ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے تو فتنے کے کیا معنی ہے کہ بری چیز ہے اولاد بھی بری ہے مال بھی برا ہے نہیں مال اور اولاد یہ بری چیز نہیں اس کا استعمال تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا اس کو صحیح استعمال کرو گے یہی اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن میں حفظ کرا دیا دین کے کام میں لگا دیا لیکی میں لگا دیا میرے مرنے کے بعد اگر وہ ارادہ نہ بھی کرے میرے لیے دعا نہ بھی کرے لیکن اس کے ہر عمل پر مجھے عجب مل رہا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ سات السلام کے واقعے میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ سات السلام گشتی نبی تھے کسی ایک مقام پہ نہیں حضرت چل پھر کے تبلیغ فرماتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ سات السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک قبر کے قریب سے گزرے دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہے اور جس جگہ عذاب ہو اللہ کے نبی کو وہاں رکنے کی اجازت نہیں تو حضرت عیسیٰ نبی جین علیہ سات وسلم وہاں سے آگے چلے رکنے کی اجازت اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی کا وجود جب ہوگا تو عذاب رکے گا اور اللہ نہیں چاہتے کہ یہ عذاب رکے عبداللہ بن اوبائی کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے نماز جنازہ تو ان کے بیٹے کی درخواست پر پڑھا دی جس کے اندر اللہ کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی جب حضرت نے عبداللہ بن اوئی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے ایک ہزار کے قریب ساتھیوں سو جو پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ کیوں پڑھا بتایا گیا کہ عبداللہ بن اوبئی کی اپنی وصیت تھی تو انہیں ایک ہزار افراد نے کہا کہ اس کے معنی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں ہمیں تو یہ کہتا تھا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں ان کے اقتدار کی وجہ سے ہم ان کو مان رہے ہیں حکومت ان کی تو اس مجبوری کی وجہ سے ہم مان رہے ہیں آج معلوم ہوا کہ اس کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں اگر اللہ کے سچے نبی نہ ہوتے تو یہ کبھی وصیت نہ کرتا کہ میری نماز جنازہ یہ پڑھائیں تو انہوں نے ہماری آخر اس نے ہماری آخرت بھی تباہ کی ہماری دنیا بھی تباہ کی اور اپنی دنیا بھی بنائی کہ ہم پہ سرداری کرتا رہا آخرت بھی بنانا چاہتا ہے کہ نماز جنازہ حضرت پڑھائیں تاکہ میری آخرت بن جائے تو ایک ہزار افراد اسی لمحے کے اندر ایمان کے دائرے میں داخل یہ اللہ کا نظام ہے لیکن اس کے ساتھ ہی نبی علیہ سات والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آج کے بعد آپ کسی منافع کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے فلاں تقم اعلیٰ قبری اس کی قبر میں بھی آپ کھڑے نہیں ہوں گے کیوں کہ اللہ کی طرف سے مسلسل عذاب ہے اگر حضرت اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے تو عذاب رکے گا اور اللہ کو عذاب روکنا یہ پسند نہیں منافقین اور کفار پہ جو عذاب ہے اس کو روکنا یہ اللہ کی مرضی نہیں نبی اسلام کو روک دیا گیا آپ وہاں السلام گروہ تو یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام دیکھا یہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے تو سے سے رکے نہیں وہاں تیزی چلے گئے تبلیغ کا گشت فرمانے کے بعد حضرت واپس آئے کچھ عرصے کے بعد جب اس قبر کے قریب سے گزرنا ہوا تو دیکھا کہ عذاب نہیں ہو رہا رحمتیں نازل ہو رہی مرنے کے بعد تو انسان عمل نہیں کرتا اگر اتنا بڑا مجرم تھا کہ عذاب نازل ہو رہا تھا تو عذاب رحمتوں میں تبدیل کیسی ہوگی اب کیونکہ رحمتوں کا رضول تھا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں رک گئے اللہ تبارک مطالعہ سے دعا کی ہے اللہ اس حقیقت سے مجھے بھی آگاہ فرما دے کہ کون سا اس کا عمل ہے جس کی وجہ سے عذاب رحمتوں میں تبدیل اللہ نے فرمایا کہ عذاب تو اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ بد کردار تھا بدعمل تھا اس کی شادی ہوئی اس نے ارادہ کیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو دین کی تعلیم میں لگاؤں گا بچہ پیدا ہو گیا لیکن ابھی بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہوا تھا کہ اس کا وقت آ گیا یہ دنیا سے چلا گیا تو اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا آج ہی اس کا بچہ پڑھنے کے قابل ہوا ہے اس کے <clears throat> لواحقین نے کہا کہ اس کی خواہش تھی کہ بچے کو دینی تعلیم دلانا ہے تو اس مرنے والے کی خواہش کو پورا کیا لہذا اس کا بچہ آج ہی پڑھنے کے لیے بیٹھا اور اس نے جو آج پہلا سبق پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مجھے اس پہ حیا ہے کہ بیٹا تو مجھے رحمان الرحیم کہے اور اس کے باپ کو میں عذاب اس لیے میں نے عذاب کو رحمتوں میں تبدیل کر دی اب بیٹے نے باپ کے لیے دعا نہیں کی لیکن بیٹے کی صرف خواہش تھی اس خواہش پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنایا تو لہذا یہ اولاد صدقہ جاری ہے مال آخرت سنوارنے کا ذریعہ بھی ہے آخرت بگاڑنے کا ذریعہ بھی ہے جس نے اس کو مال کو استعمال کیا آخرت سنوارنے کے لیے تو یہ مال اس کے لیے مفید ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو فتنہ کہا کیوں کہ آزمائش ہے کہ اس بات کا امتحان ہے کہ آپ اس کو اچھے کام میں لگاتے ہیں یا برے کام میں لگاتے ہیں یہاں یہ فتنے کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ ان کا علم جادو نہیں جادو کو اگر آپ اچھے کام میں استعمال کریں گے تو بھی جرم ہے تو یہاں فرمایا انما نہ فتنت یقیناً ہم آزمائش ہیں تمہیں یہ چیز بتلا رہے ہیں تم نے قدر کرنی ہے شکر کرنا ہے فلاں تک بت ناشکری مت کر کے اس کو غلط کام کے اندر استعمال مت کر تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو عملیات کا جو دیا گیا تھا وہ جادو نہیں تھا باقی انشاءاللہ تفصیل کل ہوگی اللہ ہو جائے گی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا تھا الحمد للہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافيا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعاً وسیعاً کثیراً نافعاً فی الدنیا والآخرة وشفاءً من كل داء اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين من.